سورت النبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتسالون تب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب حضور نے خبر دی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ایک ہلچل سی بچ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں جراؤ سزا ہوگا سب کچھ ہوگا کوئی بات چھڑانے والا نہیں ہوگا تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی جو کہہ رہے ہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے کیا ہوا ہے اما کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں نبائی عظیم اس بڑی خبر کے بارے میں قیامت کی خبر بڑی خبر ہے انہال نذیر نظیر بشر یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں الودی حنفی ہے مختلف جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہے بچانے والے ہیں ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کل سے عالم نہیں یہ جان لیں گے ان قریب حقیقت ان پر منتشر ہو جائے گی جیسے سورہ کاف میں ہم نے پڑھا ہے لقت کن تفیقی غفل تین دن رہا شبنا انتظر کرو مہادیب تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ کلّلم سمت اللہ لمون کوئی بات نہیں قریب ہی زیادہ دیر کی بات کیا ہے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے کا وقت عین اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا عالم برزخ کی پہلی منزلی پر پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہیں کلّا سے عالمون سم کل سے عالمون علم لردا بحادہ کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا اوتادا اور پہاڑوں کو بیخوں کی طرح گاڑ دیا وہ خلق ازواجا تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا وہ جالنا نو مکم سبادا اور تمہاری لیے تمہاری نیند کو بنا دیا تکان دفاع کرنے والی شے وہ جالنا گیلا تھا اور رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس ڈھانپ لینے والی شے وہ جالنا نہارا معاشا اور دن بنا دیا تمہارے لیے روزی کمانے کو معاش کی کے لیے وہ بنینا فوکم سے دادا تم پر ہم نے بنا دیے سات بہت مضبوط سات آسمان وہ جالنا سراجا ہوا حاجہ ہم نے سورج بنا دیا ایک چراغ بہت روشن ون الموسرات مان سجاجا اور ہم نے اتار دیا ان نچوڑنیوں والے سے جو بدلیاں جو ہیں بادلیں نچوڑتے ہیں جیسے کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں تو پانی دلتا ہے تو وہ یا کہ ان کو نچوڑا جاتا ہے ان سے ہم نے پانی برسا دیا ہے سجا جا تھا جب لبی ہب بم نباتا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور دوسرا سبزہ بھی بجن نات ان بڑے گھنے باغات بھی ان یوم الفصل کا نبی کاتا یہ ساری تمہید یہ ساری ہم نے جو تخلیق کی ہے یہ سارا جو ہم نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں دنیا میں آپ کا اصول ہے کہ responsibilities and privileges go together تم سمجھتے ہو پرولیجز ہے ریسپانسبلٹی کوئی نہیں کوئی جواب دے نہیں نہیں ہے ان یوم الفصل کا کہا تھا وہ فیصلے کا دن پہلے سے طے شدہ ہے اس کا وقت معین ہے یوم جو سور فٹا واجا جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں اور پھر یہ آئیں گے فوج در فوج بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے یوم من اللہ سے سران ہوں یوم میوفا وہ بھی سور فکاطور افوا جہاں وہ سوتے ہاتھی سرا فکارت اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے بس الجبال القلی جبال و فکارت سرابا پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گی چمکتی ہوئی ریت جیسے کہ صحراؤں کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے ان نہ جہنم اکانت میں سادہ یقیناً جہنم گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے منتظر ہے جو اس کے لیے وقود آنے والا ہے ایندھن اس کا انتظار کر رہی ہے تازین مآبا جو لوگ بھی سرکش ہیں اپنی حدود سے جنہوں نے تجاوز کیا ہے ان کے لیے وہ ہے ٹھکانا لابسی نفیہ احکاب رہیں وہ اس میں کرم ہا کرم کرم ہا کرم لا یزوکو پیہا بردم ولا شرابا نہیں ملے گا انہیں چکھنے کے لیے وہاں نہ کوئی ٹھنڈی شیر نہ کوئی پینے کی چیز اللہ حمیمن سوائے کھولتے ہوئے پانی کے و اور بہتا ہوا پیپ جزا و فاقہ بس یہی ان کے لیے بدلا ہے پورا پورا ان کی حرام خوریوں کا یہی کچھ یہ کر کے آئے تھے اور یہی اب انہیں کھانے کو ملے گا ان نانولہ ارجنا حساب انہیں تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا وہ اس امید میں ہی نہیں تھے کہ کوئی حساب کتاب ہے کوئی محاکمہ ہے وہ کس زبو بے آیات نا حا پھر ہم نے اپنی آیات بینات میں آدمی کی تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیے دھڑلے کے ساتھ بک اللہ قیدہ ہو کتاب اور ہم نے تو ہر چیز کو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے ہر عمل ان کا ہمارے پاس موجود ہے فضوکو تو اب چکھو پلنگ اکم اللہ عذابہ اب ہرگز ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی اس کی سختی بڑھتی جائے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کے برق ان و تقسیم مفاضا اہل تقوا کے لیے کامیابی ہوگی مفاذ ان کو مراد ملنی ہے ہدائے قبا نابا باغ ہوں گے انگور ہوں گے قبائ اطرابا رابا اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی نوجوان ہم عمر بکاسند دہاقہ پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے جام چھلکتے ہوئے لاس نفیحہ لغم والا کی انہیں وہاں کوئی لغم بات نہیں سننے کی وجہ سے کوف نہیں ہوگی کجا یہ کہ کوئی جھوٹ یا کوئی الزام جگام رب کا یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے آسان حساب دیا ہوا حساب سے ان کے اعمال کا نتیجہ ہے یہ انہوں نے محنتیں کی تھی انہوں نے اشار کیا تھا انہوں نے قربانی کی تھی ربی سماواتے وما بین ہوں بر وہ رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں ان کا بھی اور وہ الرحمان ہے لا یم لو خساب ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی یوم روح کا تو سفن جس دن کے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور تمام فرشتے بھی جبرائیل ان کے سردار ہیں روح القدس روح الامین کچھ اور بھی اس کا مفہوم لیا گیا لیکن میرے نزدیک یہی ہے وہ کھڑے ہوں گے سفے باندھے ہوئے لا اقلم وہ بھی بات نہیں کریں گے اللہ من ازن الہ الرحمان سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے leave to appeal leave to say something اجازت اللہ من ادن الہ الرحمان وقال ثواب اور بات بھی صحیح صحیح کرے گا کوئی غلط کام نہیں کہے گا ذالک تل یوم الحق یہ دن ہے سچا شدنی قطعی اٹل ہونے والا اذا وقات الواقعہ نیفل وقات آزما الحافقا ملحاف وما اللہ کا ملحاق کا یہ دن حق ہے ہو کر رہنے والا ہے اس میں کسی شک اور صبح کے گمان کو بھی اپنے ذہن میں بتانے دو پمن شاہ رب ہی ماں تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانا بنا لے ابھی تو موقع ہے امنا انضر تم دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے تم یہ نہیں کہہ سکو گے تمہیں وارن نہیں کیا گیا یو ہیو امنا انجرنا تم عزاب قریبا اس عذاب سے ہم نے خبردار کر دیا جو قریبی ہے کہاں دور کہاں ہے وہ ادھر مرے اور ہر قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دو تک کی گڑوں میں سے گڑا ہے یوم جنزر المر و ماں قدمت یادا باقی جب وہ قیامت آئے گی اور ہر انسان دیکھے گا کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا وہ یقون کافر اور کافر کہے گا یا لیتنی کن تو ترابا کاش کے میں مٹی ہوتا مجھے شرف انسانیت ملا نہ ہوتا مرا کاش کے مادر نہ زادے مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا بارک اللہ علی ون فی القرآن العظیم و نفانی ویات کم بل آیا تنظیم